معزز ناظرین اور عزیز طالب علموں السلام علیکم ڈاکٹر محمد انور راؤ آپ کی خدمت میں حاضر آج ہمارے اس کورس کا سولہواں لیکچر ہے امید ہے کہ آپ تمام سبجیکٹ کو اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے اور اپنی ہوم اسائنمنٹس اور ہوم ورک کر رہے ہوں گے زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کرنے ہی سے ہی سبجیکٹ سمجھ میں آتا ہے اور خصوصاً میتھمیٹکس کا تو یہ خاصا ہے کہ جب تک آپ ایکسرسائز زیادہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو اس کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا اس سے پہلے لیکچر میں ہم ایکسٹریم ویلیوز کا ٹاپک پڑھ رہے تھے کہ فنکشن کی ویلیوز ایکسٹریم کہاں پر ہوتی ہے ان ویلیوز کو میکسیما اور مینیما بھی کہتے ہیں ان دونوں کے لیے کامن ورڈ جو ہے وہ ایکسٹریما ہے ہم نے ایبسلیوٹ ایکسٹریما اور ریلیٹیو ایکسٹریما کی بات کی اور جو کوشچن کیے وہ زیادہ تر ہمارے پاس ایکسٹریم ریلیٹیو ایکسٹریما کے تھے آج کے لیکچر میں ہم ایبسلیوٹ ایکسٹریم ویلیو معلوم کریں گے اس کو ہم ڈیفائن تو پہلے ہی کر چکے ہیں لیکن آج ہم اس کو پھر سے ڈیفائن بھی کریں گے اور زیادہ ہماری جو کوشچن ہوں گے وہ ایبسلیوٹ ایکسٹریما یعنی ایبسلیوٹ میکسیما اور ایبسلیوٹ مینیما نکالنے کے ہوں گے کیلکولس آف ون ویریبل میں کیل ون کے کیلون میں ایبسلیوٹ میکسیما اور مینیما کیسے ڈیفائن کیا تھا اور وہ یہی ہے کہ فنکشن کی سب سے بڑی ویلیو اس انٹرول میں جس انٹرول میں وہ فنکشن ڈیفائنڈ ہے کنٹینیوس ہے اور وہ انٹرول کلوزڈ ہے یہ ویلیو جو سب سے بڑی ہے یا سب سے چھوٹی ہے ایکسٹریما نکالنے کے لیے ہمیں آسانی ہوگی اگر ہم ہمارا کام انفائنائٹ سے فائنائٹ بن جائے کیونکہ ڈومین جو کہ انٹرول ہے اس کیس میں وہ تو کانٹینیوس ہے اور اس کے پوائنٹ انفائنائٹ ہے لیکن اگر ہمارا چوائس فائنائٹ ہو جائے اور ان تم تمام کے اوپر ہم وہ ویلیوز نکال لیں تو اس میں ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کون سی ان میں سب سے بڑی ہے اور کون سی ویلیو ان پوائنٹس پہ جو پوائنٹس ہم نے نکالے ہیں وہ سب سے چھوٹی ہے ون ویریبل میں تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ ایکسٹریما کریٹیکل پوائنٹس پر نکلتے ہیں اور کریٹیکل پوائنٹس کہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر فنکشن کا فرسٹ ڈیریویٹو زیرو ہو اور یا وہ ڈیفائن نہ ہو البتہ یہ فنکشن کا فنکشن کی ایبسلیوٹ ایکسٹریم ویلیوز وہ اینڈ پوائنٹس پر بھی واقع ہو سکتی ہے فار ایگزامپل اگر ہمارا فنکشن ایسے کر کر اور ایسے ہو جاتا ہے تو اس پوائنٹ پر میکسیم آیا اور ہمارا یہاں پر اگر کلوز انٹرول جو ہے اس کا اینڈ پوائنٹ یہاں پر آیا اور فنکشن یہاں تک ہائٹ لے گیا تو یہ فنکشن کی سب سے بڑی ویلیو ہوگی ان ٹاپکس کے اوپر میرا مطلب یہ ہے کہ فنکشن آف ون ویریبل کے ٹاپکس کے اوپر میں زیادہ آپ کو سلائڈ نہیں دکھاؤں گا کیونکہ ہمارا اصل سبجیکٹ جو ہے function of more than one variable ہے اس میں میں کچھ اسی طریقے سے اشاروں سے ہی باتیں کروں گا کیونکہ یہ آپ کا روین ہے ون ویریبل میں اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ایبسلیوٹ ایکسٹریما اگر نکالنا ہو تو ہم کیا کریں کہ ایک تو فنکشن کے تمام کریٹیکل پوائنٹس نکال لیں کہ فنکشن کے کریٹیکل پوائنٹس کیا ہیں آئی I مین mean اس کا فرسٹ ڈیریویٹو لے کے اس کو ایکویٹ کر دیں زیرو سے اور وہ ویلیوز نکال لیں جہاں کے فرسٹ ڈیریویٹو ایکس کی وہ ویلیو جہاں کے فرسٹ ڈیریویٹو زیرو ہوتا ہے یا وہ پوائنٹ جہاں پر derivative defined first derivative defined نہیں ہوتا ان پوائنٹ پر فنکشن کی ویلیو دیکھ لیں اور اینڈ پوائنٹ پر فنکشن کی ویلیو معلوم کر لیں اور ان ویلیوز کو آپس میں آپ کمپیئر کر لیں تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کیونکہ یہ چند ایک فائنائٹ ویلیوز ہوں گی اور ان میں سے پتا چل جائے گا کہ کون سی سب سے بڑی ہے اور کون سی سب سے چھوٹی ہے آئیے دو ایگزامپلیں ہم یہ فنکشن آف ون ویریبل کی کرتے ہیں پہلی ایگزامپل ہمارے پاس یہ ہے find the absolute extrema of the function f x is equal to x cube plus x square minus x plus one on the interval -2 to 1/2. So you can see here the function is continuous on this interval, and the domain of this function is this interval, which is closed and bounded. Now, first of all, we find the critical point. For that, we find the first derivative of the function, which is f dash x is equal to 3x square plus 2x minus 1. This shows that f dash x exists for all real numbers, and so the only critical number of f will be the values of x for which f dash x is equal to 0. Setting f dash x is equal to 0, we have 3x minus 1 into x plus 1 is equal to 0, from which we obtain x is equal to minus 1 and x is equal to 1 by 3. The critical points of f are minus 1 and 1 over 3, and each of these points is in the given closed interval minus 2 up to 1 by 2. We find the function values at the critical points at the end points of the interval which are given below. Value of the function at minus 2, f of minus 2 is equal to minus 1, value of the function at x is equal to minus 1 is 2, and the value of the function at 1 by 3 is 22 over 27, and the value of the function at 1 by 2 is equal to 7 by 8. You can see there are two boundary points which are minus 2 and half and two critical points, which are -1 and 1/3. The absolute maximum value of f on the closed interval -2 to 1/2 is therefore 2, which occurs at -1, and the absolute minimum value of the function f on this interval is -1, which occurs at the left end point -2. آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس صرف یہ چار پوائنٹس تھے حالانکہ اس انٹرول میں ریئل لائن پر مائنس ٹو سے لے کر ہاف تک ان فائنائٹ پوائنٹس ہیں لیکن ہمیں صرف یہ ان چار پوائنٹس کو ڈیل کرنا پڑا اور چار پوائنٹ بڑے فائنائٹ نمبر ہیں اور ان میں آپس میں کمپیریزن ان کی ویلیوز میں کمپیریزن بڑا آسان ہے تو اس طریقے سے ہم نے سب سے بڑی جو ویلیو ہے وہ معلوم کر لی اور اور اس سے اور وہ سب سے پہلے وہ پوائنٹ معلوم کیا کہ جس پر یہ سب سے بڑی ویلیو آکر ہوتی ہے اور اسی طریقے سے اس اس سے اس میں ان پوائنٹس کو کمپیئر کریے کر کے دیکھا کہ کس پوائنٹ پر سب سے چھوٹی ویلیو ہے اور وہ معلوم کی آئیے اسی طرح کی ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں find the absolute extreme of the function fx is equal to x minus 2 raised to power 2 by 3 on the closed interval 1 to 5. Since f is continuous on this interval, the extreme value theorem is applicable. Differentiating the function f with respect to x, we get f dash x is equal to 2 over three in two x minus two raise to power one by three there no value of x for which f dash x is equal to zero یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈیریویٹو ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو اکویٹ ٹو زیرو کرتے ہیں تو ہمیں ایکس کی کوئی ویلیو نہیں ملتی البتہ ایک بات ضرور ہے کہ ڈینومینیٹر ہمارا جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے اس کے کسی خاص پوائنٹ پر تو وہ پوائنٹ ایسا ہوگا جہاں پر ہمارا یہ فنکشن یہ ڈیریویٹو جو ہے وہ ڈیفائن نہیں ہوگا تو لہٰذا وہ ہمارا کریٹیکل پوائنٹ ہوگا اس میں ہمارے پاس جو ہمارا کریٹیکل پوائنٹ ہے وہ آپ ڈیفینیٹلی ٹو ہوگا کیونکہ اس ڈیریویٹو میں اگر ہم x is equal to two put کر دیں تو ہمارا ڈینومینیٹر زیرو ہوتا ہے یہ بات اب آپ ذرا دوبارہ اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی ڈیریویٹو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ڈینومینیٹر جو ہے وہ ایکس مائنس ٹو ایک فیکٹر ہے تو وہاں پر اگر ٹو پٹ کریں تو یہ فنکشن ڈیفائن نہیں رہتا تو لہٰذا x is equal to two جو ہے یہ ہمارے پاس ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے جو کہ کیسے نکلا ہے کہ جہاں کا ڈیریویٹو ڈیفائنڈ نہیں یہ ایسے نہیں نکلا ہے جیسے کہ ہم ہم عمومی طور پر کرتے ہیں کہ ڈیریویٹو کو اکویٹ کرتے ہیں زیرو سے تو وہاں سے یہ پوائنٹ نکالتے ہیں تو ایسا نہیں بلکہ اس کی دوسری صورت ہے کہ یہاں پر ہمارا ڈیریویٹو جو ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے so we conclude that two is a critical point of f آپ نے دیکھا یہاں پر ہمارا صرف ایک کریٹیکل پوائنٹ نکل رہا ہے اب ایبسولوٹ ویلیوز ایبسولوٹ میکسیما اور مینیما وہ یا تو کریٹیکل پوائنٹ پر ہوتی ہیں اور یا باؤنڈری پوائنٹس پر ہوتی ہیں تو لہٰذا ہمارے پاس صرف تین نمبر ہیں تین ویلیوز ہیں کی جو کہ ہمیں چیک کرنی ہے ایک تو یہ جو ہم نے ابھی ایکسٹریم پوائنٹ نکالا ہے x is equal to two اور end points of the interval are one and five let's do that on the screen the value of the function at one is equal to one and value of the function at 2 is equal to 0. Value of the function at 5 is cubic root of 9. From these values we conclude that the absolute minimum value of f on the closed interval 1 to 5 is 0, occurring at x is equal to 2, and the absolute maximum value of the function f on the close interval 1 to 5 is cubic root of 9 occurring at 5 یہ ہم ایگزامپلس کر رہے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ ایک اور ایگزامپل بھی کی جائے تاکہ آپ کو یہ ریوائو ہو اور یاد آئیں سو ہم ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں find the absolute extrema of the function h x is equal to x is to power two by three on the close interval minus 2 to 3. As usual, we find the first derivative of the function h dash x, which is equal to 2 by 3 x raised to power minus 1 by 3, which is equal to 2 over 3 x raised to power 1 by 3. Here again, h dash x has no zeros. It means equating it to 0 gives nothing. But this h dash x is undefined at x is equal to 0. So therefore, x is equal to 0 is a critical point. And at end point, x is equal to minus 2 and x is equal to 3, we uh, will calculate the values of the function at 0, h0 is equal to 0, and at minus 2 the value of the function h is 4 to power 1 by 3, and the value of the function at the other end h3 is equal to 9 raised to power 1 by 3, and we can easily compare between these values knowing that what is the maximum اور what is the minimum the is maximum root is cube root of nine is equal to two three and the minimum minimum is zero assumed at x equal to zero اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اگر function more than one variable ہو یعنی کہ فنکشن آف ٹو ویریبل ہو تب ہم ایبسلیوٹ ایکسٹریما کیسے نکالیں گے اس میں بھی تقریباً وہی باتیں ہیں اور یہاں پر جو فنکشن کی ڈومین ہے وہ ایک باؤنڈیڈ کلوزڈ ریجن ہوگا اور یہاں بھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ باؤنڈیڈ کلوز ریجن میں number of points infinite ہوتے ہیں تو لہٰذا ہمیں ان فائنائٹ پوائنٹس کا تعین کرنا پڑے گا جس پر فنکشن کی ویلیو جو ہے وہ ایبسلیوٹ میکسیمم ہو یا منیمم ہو یا ریلیٹو میکسیما ہو یا ریلیٹو منیما ہو یہاں پر بھی ہم وہی بات کریں گے کہ ایک تو اس کے کریٹیکل پوائنٹس نکالیں گے جہاں پر فنکشن کی ویلیو ریلیٹیو میکسیما یا ریلیٹیو منیما ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد باؤنڈریز پہ دیکھیں گے کیلکولس آف ون ویریبل میں ہمارے پاس جو باؤنڈری تھی وہ صرف ایک انٹرول انٹرول کے اینڈ پوائنٹس تھے اور یہاں پر جو باؤنڈری ہوگی اگر فرض کر لیجیے کہ وہ ٹرائنگل ہے کلوز ان جو ہمارے پاس ریجن ہے تو اس کی تینوں سائڈیں باؤنڈریز ہوں گی اگر ریکٹینگل ہیں تو اس کی چار سائڈز باؤنڈری ہوگی تو ان سب کے اوپر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان میں سے ان باؤنڈریز میں سے کون سے پوائنٹ ہیں جہاں پر یہ ہمارے پاس ریلیٹو ایکسٹریما یا ایبسلیوٹ ایکسٹریما ایگزٹ کر سکتے ہیں یہ تمام باتیں جو میں نے زبانی کی ہیں اس کو ہم لکھ کر کرتے ہیں ایک ہم اس کو لکھ کے فریم کرتے ہیں یہ تمام رولز اور اصول جو کہ ہمارے میکسیمم اور منیمم ویلیو معلوم کرنے کے لیے کام آئیں گے فنکشن آف ٹو ویریبل میں آئیے ہم ان کو لکھ کر دیکھتے ہیں how to find the absolute extrema of a continuous function f of two variable on a closed and bounded region R step one find the critical points of f that lie in the interior of R step two find all the boundary points at which the ab extrema can occur step three evaluate the value of the function f of xy at the points obtained in previous steps, the largest of these values is the absolute maximum and the smallest of the and the smallest will be the absolute minimum. تو یہ بھی ہماری اسی قسم کی بات ہو گئی کہ ہم اپنے انفائنائٹ پرابلم کو فائنائٹ نمبر آف اسٹیپس میں ہم محدود کر لیتے ہیں اور اس میں ہم جیسے کہ ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ریلیٹیو میکسیما اور ریلیٹیو مینیما معلوم کرنے کے لیے ہم کریٹیکل پوائنٹس معلوم کرتے ہیں اور اس کے لیے partial derivative respect to x کو اکویٹ کرتے ہیں زیرو سے اور partial derivative of f with respect to y کو اکویٹ کرتے ہیں زیرو سے اور اس طریقے سے ہمیں ٹو سائملٹینس اکویشن ایکس اور وائی ویریبل میں مل جاتی ہیں اور ان کو سالو کرنے سے ہمیں کریٹیکل پوائنٹس مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر جہاں پارشل ڈیریویٹو ڈیفائن نہ ہوں تو وہاں پر بھی وہ ویلیوز ایکس کی بھی ہماری کریٹیکل پوائنٹس ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارا کلوزڈ ریجن دے رکھا ہے اس کی باؤنڈریز کے اوپر بھی ہم کریٹیکل پوائنٹس یا وہ پوائنٹ جہاں پر ایبسلیوٹ میکسیما یا منیما اوکر ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم ایگزامپل کرتے ہیں فنکشن آف ٹو ویریبل کی find the absolute maximum and minimum values of the function f x y is equal to two plus two x plus two y minus x square minus y square on the triangular plate in the first quadrant bounded by the lines x is equal to 0, y is equal to 0, y is equal to 9 minus x. Since f is differentiable, the only places where f can assume these values are the points inside the triangle having the vertices O at 0, 0, A at 9, 0 and B at 0, 9, where f x is equal to f y is equal to zero and end points of boundary آپ کے سامنے یہ فیگر نظر آ رہی ہے ڈائگرام نظر آ رہی ہے اس ٹرائنگل کی جو کہ اس فنکشن کی ڈومین ہے وہ کلوزڈ ریجن ہمارا ہے اس کا گراف ہے ہمارے سامنے تو یہ ایک ٹرائنگل ہے جو کہ باؤنڈڈ ہے by the line y is equal to zero I mean x axis and the line x is equal to 0, I mean y axis, and the line whose equation is y is equal to 9 minus x. Eh, so eh, this is the region which is the interior of this triangle and the boundary of this triangle. For the given function, what we do, the first of all we find the partial derivatives of this function. So for the interior points we have fx is equal to 2 minus 2x. We equate it to 0, and fy, which is the partial derivative of the function with respect to y, is equal to 2 minus 2y, and we equate to 0. So this gives x is equal to 1 and y is equal to 1. Yielding the single point one one ہمارے پاس یہ جو پوائنٹ آیا ہے یہ کریٹیکل پوائنٹ ہے جو کہ ہمارے ریجن کے انٹیریئر میں واقع ہے اب ہم ہمارا جو ریجن ہے اس کی باؤنڈریز کو دیکھیں گے ٹرائنگل ہے تین باؤنڈریز ہے one along the x axis the other along the y axis and the third one along the line is y is equal to nine minus x. So first we take along the uh, x-axis, that is uh, y is equal to 0. So for this, if we put uh, in the definition of the function y is equal to 0, so the function will become a function of only one variable x, and that we can treat just like we have been doing in calculus 1 in the function of, just like in the case of function of one variable. So let do that so if you put y is equal to zero and give this function new name say u so u f x is equal to two plus two x minus x square یہ دیکھیے کہ یہ جو فنکشن ہے اب یہ ون ویریبل کا ہے اور جس کی کہ ڈومین جو ہے وہ زیرو سے نائن تک ہے یعنی کہ اس کے باؤنڈری پوائنٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس اینڈ پوائنٹ جو ہیں وہ زیرو اور نائن ہے اور اس فنکشن کو ہم اپنے پچھلے جیسے کہ کیلون میں کرتے ہیں اس طریقے سے کریں گے اس کا ڈیریویٹو لیں گے اور اس کو اکویٹ کریں گے زیرو سے اس سے ہمارے پاس کریٹیکل پوائنٹ نکلے گا اس کے علاوہ اینڈ پوائنٹ ہمارے پاس موجود ہی ہیں تو بہرحال فرسٹ آف آل ہم اس کا کریٹیکل پوائنٹ نکالتے ہیں تو اس کے لیے اس کا ڈیریویٹو لیتے ہیں آئیے اسکرین پر u dash x is equal to 2 minus 2x, and u dash x is equal to 0 gives us x is equal to 1, which corresponds to the point 1, 0. Remember, we are on x axis, here y is equal to 0. So we have in fact here 3 points. One is the critical point one zero and the end point zero zero and nine zero اب ہم دوسری باؤنڈری لائن دیکھتے ہیں جو کہ الانگ وائی ایکسس ہے اور اس کی ایکویشن جو ہے وہ x is equal to zero ہوگی تو لہٰذا ہم اپنے فنکشن میں جو کہ ٹو ویریبل کا ہے وہاں x is equal to zero سب سے چوٹ کریں گے تو فنکشن ہمارا صرف ون ویریبل کا وائی میں رہ جائے گا اور یہ فنکشن ڈیفائنڈ eh, ہوگا اور اس کے لیے جو ہمارے پاس جو اس کی ڈومین ہوگی وہ زیرو سے نائن تک ہوگی let's do that on the segment O B x is equal to zero so our function becomes f of zero y we it by v y so v y is equal to two plus two y minus y square and using the symmetry of the function f the possible points are 0 0 0 9 and 0 1 you can use the symmetry or you can calculate it separately اب ہمارے پاس تیسری باؤنڈری رہ گئی اور وہ ہے ہمارے پاس لائن اے بی اور جس کی ایکویشن ہے y is equal to nine minus x اگر ہم اپنے فنکشن میں جہاں وائی ہے وہاں نائن مائنس ایکس پٹ کر دیں تو یہ فنکشن جو ہے وہ ایک ویریبل ایکس کا بن جائے گا ہاں، اور اس کو ہم نے اپنے جو باؤنڈری ہوگی اس کی وہ پوائنٹ اے سے لے کر پوائنٹ ہاں، اے اور پوائنٹ بی باؤنڈری ہوگی اور یہ سیگمنٹ جو ہے اے بی ہوگا اے کے کوآڈینیٹ نائن زیرو ہے اور بی کے کوآڈینیٹ زیرو نائن ہے تو لہٰذا یہ line y is equal to nine minus x جس کے کہ boundary point A nine zero ہے اور boundary point B zero nine ہے اس کے اوپر ہم نے اس فنکشن کو دیکھنا ہے جیسے اور اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے کہ ہم سنگل ویریبل میں کرتے ہیں اس کے لیے ہم پہلے اس کا ڈیریویٹو لے کے اس کو ایکویٹ کریں گے زیرو سے اور دیکھیں گے کہ اس کا ہمیں کریٹیکل پوائنٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے اور آئیے یہ یہ ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں سو اس میں ہم جب پٹ کیا ہم نے y is equal to nine minus x so function ہمارا جس کو کہ ہم ڈیگزنیٹ کر رہے ہیں ڈبلیو سے سو ڈبلیو ایکس ہمارے پاس جو بن جائے گا الٹیمیٹلی آپ یہ کیلکولیشن بعد میں کر سکتے ہیں ہینڈ آؤٹس آپ کے پاس موجود ہوں گے تو W X is equal to minus sixty one plus eighteen X minus two X square we differentiate respect to X so W dash X is equal to eighteen minus four X we it to zero and which gives us X is equal to nine by two corresponding value of Y we can find from the function which is equal to 9 minus 9 by 2 is equal to 9 by 2. So therefore we have the point 9 by 2, 9 by 2 whose x is equal to 9 by 2 and y is equal to 9 by 2 as a critical point. ہمارے پاس اب جتنے بھی یہ پوائنٹس آئے ہیں ان کو ہم لسٹ کرتے ہیں اور ان کی ویلیو معلوم کرتے ہیں فنکشن کی ویلیو معلوم کرتے ہیں ان پوائنٹس کے اوپر دیکھیے ہمارے پاس جو پوائنٹ آئے ہیں وہ ایک تو ون ون تھا جو کہ بالکل ہمارا جو ریجن ہے اس کے انٹیریئر میں واقع تھا اور اس کے علاوہ جو ہمیں پوائنٹس ملے ہیں وہ باؤنڈریز پہ ملے ہیں ان میں ایک زیرو زیرو ہے ایک نائن زیرو ہے ایک زیرو نائن ہے اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ہے nine by two nine by two ان پر ہم فنکشن کی ویلیوز کیلکولیٹ کریں گے اور کیونکہ یہ بڑے تھوڑے سے پوائنٹ ہے اور ان میں ہم کمپیئر کر سکیں گے کہ کہاں پر فنکشن کی ویلیو سب سے بڑی ہے اور کہاں پر سب سے چھوٹی ہے سو لیٹس ڈو دیٹ یہ آپ کی سہولت کے لیے آپ کو آپ کے لیے ایک ٹیبل بنایا گیا ہے اور یہ فرسٹ جو ہمارے پاس رو ہے اس میں وہ تمام پوائنٹ ہیں جو کہ ہم نے معلوم کیے اور ان پہ جو سیکنڈ رو ہے وہاں پر اس میں ان کی ویلیو معلوم کی ہے فنکشن کی ان پوائنٹس کے اوپر وہی فنکشن جو ہمارا شروع والا فنکشن ہے تو زیرو زیرو کے اوپر فنکشن کی ویلیو ٹو آئی ہے نائن زیرو کے اوپر فنکشن کی ویلیو مائنس سکسٹی ون آئی ہے اور ون زیرو پر فنکشن کی ویلیو تھری آئی ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے nine by two nine by two اس پہ فنکشن کی ویلیو جو ہے وہ minus forty one by two آئی ہے لہذا ہمارے پاس اس کے علاوہ یہ اور دوسرا زیرو نائن کے اوپر جو ویلیو ہے وہ مائنس سکسٹی ون ہے زیرو ون پر تھری ہے اور ون ون پہ جو ہے وہ فور ہے the absolute maximum is four which f assumes at the point one one the absolute minimum is minus sixty one which f assumes at the point zero nine and nine zero یہ ہم نے ابھی ایک ایگزامپل کی اور ہم اس میں بہت ساری ایگزامپلیں کریں گے تاکہ آپ کو ان کو کوشچن کو جب ایکسرسائز دی جائیں وہ آپ آسانی آسانی سے سالو کر سکیں آئیے دوسری ایگزامپل کرتے ہیں فنکشن آف ٹو ویریبل میں find the absolute maximum and the absolute minimum values of the function f x y is equal to three x y minus six x minus 3y plus 7 on the closed triangular region with vertices 0, 0, 3, 0 and 0, 5. fxy is equal to 3xy minus 6x minus 3y plus 7. We find the partial derivative of the function with respect to x, which is equal to 3y minus 6 partial derivative of the function with respect to y, which is equal to 3x minus 3. For critical points, we equate them to 0. First of all, fx xx y is equal to 0 gives 3y minus 6 is equal to 0, which in turn gives y is equal to 2. And fy xx xy is equal to 0 gives 3x minus 3 is equal to 0, and which gives x is equal to 1. So we have the point 1, 2, and this is the only critical point in the interior of R. Next we want to determine the location of the point on the boundary of R at which the absolute extrema might occur. The boundary of R consists of 3 line segments, each of which we shall treat separately. First of the line joining the point 0, 0 and 3, 0. On this line segment we have y is equal to 0. So one simplifies, one mean here our function simplifies to a function of the single variable, and if we denote it by ux, then ux is equal to minus 6x plus 7, and boundary here is end point of the interval is 0 and 3, so x lies between 0 and 3. This function is a function of single variable. For critical point, we will find the first derivative of u, so u dash x is equal to minus 6, and minus 6 cannot be 0. So equating u dash x is equal to 0 gives us nothing. So here uh, uh, uh, this does not give us any critical point. So therefore we can expect that our extreme values of ux occurs at the point endpoints x is equal to 0 and x is equal to 3, which corresponds to the point 0, 0 and 3, 0 of the region. Now we treat the other boundary, the line segment between 0, 0 and 0, 5. On this line segment we have x is equal to 0. So one simplifies to a function of the single variable y, and here v is equal to minus 3y plus 7, and y lies between 0 and 5. And we will check this function of single variable within the interval 0 to 5 for extreme values, as in the case of calculus of one variable. And for that we find the first derivative, which is v dash y, which is equal to minus 3. It is again constant and equating v dash y is equal to 0 gives us nothing. So we have to depend upon the endpoints here. Again, those are y is equal to 0 and y is equal to 5, which correspond to the point 0, 0 and 0, 5 on the region R. Now the third side of the triangle, we will treat that the equation of that line we can find. Here we have 2 points of the line 30 and 05. In the intercept form, this will be equal to x over 3 plus y over 5 is equal to 1, and from there you can reduce it into slope intercept form, and the equation is y is equal to minus 5 over 3 x plus 5, and definitely here our x lies between 0 to 3. So our function simplifies to a function of the single variable x, and we do it. For doing it, we will uh, find the first derivative of this. We are denoting this function by wx and putting I mean that value of y in the function we will we are getting ڈبلیو x is equal to minus five x square plus fourteen x minus eight please یہ دیکھیے کہ ہم کیونکہ یہ زیادہ کیلکولیشن یہاں پر نہیں کر سکتے تو یہ کیلکولیشنز ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ فنکشن میں یہ وائی کی ویلیو پٹ کرتے ہیں اور اس میں تمام فنکشن جو ہے وہ ایکس میں بدل جاتا ہے تو آپ کے پاس یہ ہینڈ آؤٹس ہوں گے تو جس وقت یہ ہینڈ آؤٹس آپ کے پاس ہوں تو آپ خود لکھ کر یہ کر سکتے ہیں تو یہاں سکرین پر یہ ایسا کرنا تھوڑا سا مشکل ہے اور تھوڑا سا اور لگتا ہے تو یہ جو سمپلیفیکیشنز ہیں یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں تو لہٰذا ہمارا جو ڈبلیو ایکس جو اس وقت بن گیا ہے وہ یہ ہے سو آور ڈبلیو x is equal to minus five x square plus fourteen x minus eight and the derivative w dash x is equal to minus 10x plus 14. W dash x is equal to 0 gives us minus 10x plus 14 is equal to 0, and from here x is equal to 7 over 5. This shows that x is equal to 7 over 5 is the only critical point of W. Thus, the extreme values of W occur either at the critical point x is equal to 705 or at the end point x is equal to 0 and x is equal to 3. The end points correspond to the points 0,5 and 3,0 of the region R, and from the above equation, we can get the corresponding value of y when x is equal to 7/5 and which is equal to 8/3. So the critical point is 7/5 and 8/3. And now we will list our these points and we will find the corresponding values of the function, and then we will compare those uh, to see that uh, which one of the maximum and which one of the minimum. Uh, let us do that. You can see here that there is a table, and on this table the first row gives us the points which we have obtained, and the second row are the values of the function at these points. The value of the function at the point 0, 0 is 7, and value of the function at the point 3, 0 is -11, and value of the function at the point 0, 5 is -8 and at the point 7 by 3, 8 by 3 is equal to minus 9 by 5, and at the point 1, 2, this is 1. It is very clear from the table that the greatest value here, the largest value here is 7, and the smallest value is minus 11. So the function attains the absolute maximum value at the point zero zero and this value is equal to seven and the function attains the minimum value at the point three zero which the value is equal to minus eleven so ہم نے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹو ویریبلس کے اندر جب کہ ہمارے پاس فنکشن کسی خاص ریجن پر ڈیفائنڈ ہے اور وہ ریجن کی ہمیں ایکویشن دے رکھی ہیں ان کی باؤنڈریز کا پتہ ہے ان کے اس کے ریجن کا پتہ ہے تو اس ریجن میں ہم کس طریقے سے ان پوائنٹس کو سب سے پہلے سلیکٹ eh, کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں کہ جن پوائنٹس پر function possibly maxima minima extrema obtain کر سکتا ہے اور میرے خیال سے دوبارہ سے میں سم اپ کرتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں کریٹیکل پوائنٹس معلوم کرنے ہوتے ہیں جو کہ ریجن کے ان سائڈ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ باؤنڈری پر فنکشن جس وقت ون ویریبل کا بن جاتا ہے تو وہاں پر بھی ہم اس باؤنڈری پر کریٹیکل پوائنٹس اور اینڈ پوائنٹس دیکھتے ہیں اور اس طریقے سے ہمارے پاس ایک فائنائٹ سیٹ آ جاتا ہے اور ان اس تمام پوائنٹس پر ہم فنکشن کی ویلیو کیلکولیٹ eh, کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم بڑی آسانی سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ان ویلیوز میں سے کون سی ویلیو جو ہے نا وہ سب سے بڑی ہے اور کون سی ویلیو سب سے چھوٹی ہے تو یہ ہمارے پاس ایبسلیوٹ میکسیمم اور ایبسلیوٹ منیمم معلوم کرنے کا طریقہ ہے جو کہ ہم نے فنکشن آف ٹو ویریبل میں استعمال کیا یہ جہاں تک ہمارے پاس اپلیکیشنز کا تعلق ہے اس میں اکثر ہمارے پاس یہ جو ریلیٹیو میکسیما اور ریلیٹیو مینیما جو ہے نا وہی کام دے دیتے ہیں تو اور اس ان کی ایگزامپل جو ہے ہم اس سے پہلے لیکچر میں کر چکے ہیں آئندہ ہم اپنی اس تمام تھیوری کو اپلائی کریں گے کوئی پریکٹیکل ایگزامپلس کے لیے بہت ساری ایگزامپلیں ہو سکتی ہیں اس کی کہ ہم نے کوئی باکس کنسٹرکٹ کرنا ہے اور اس کا والیوم جو ہے ہمارے پاس فکس ہے کتنا والیوم ہونا چاہیے تو اس کی ڈائمینشن کیا ہوں کہ ہمارے پاس اس کی سرفیس ایریا جو ہے وہ منیمم ہو جائے کاسٹ کا فنکشن ہو سکتا ہے اکنامکس میں کہ ویریبلس کیا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کاسٹ منیمم ہو جائے یا ریونیو جو ہم آبٹین کرتے ہیں اس کا فنکشن اگر ہمارے پاس دو ویریبلس کا ہے تو وہ ویریبلس بتائیے کہ ان وہ ویلیوز بتائیے جہاں کہ ہمارے پاس جو ریونیو ہے وہ میکسیمم ہو جائے تو ہمارے پاس اس ٹاپک کی بہت ساری جو ہے وہ پریکٹیکل